میرے میرے میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی میرے میرے میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی اس طرف بھی کرم رش کے مسیحا کرنا کہ تمہیں آتا ہے بیماروں کو اچھا کرنا اللہ کی میں کو نظر سے پلا دیا میں گناہ گار تھا صوفی بنا دیا اللہ کی میں کو نظر سے پلا دیا میں صوفی بنا دیا صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی یہ نظر میرے کی نظر میرے تیر کی یہ نظر میرے تیر کی یہ نظر میرے تیر کی یہ نظر میرے تیر کی یہ نظر میرے تیر کی تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس شخص پر پڑی ہے میرے پیر کی نظر یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی پہلے کمال پیر کا در چومنے لگے منظر مراد بے میں کئی گھومنے لگے پہلے کمال پیر کا در چومنے لگے منظر مراد بے میں کئی گھومنے لگے ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے یہ نظر میرے تیر کی یہ نظر میرے تیر کی یہ نظر میرے تیر کی یہ نظر میرے تیر کی یہ نظر میرے تیر کی یہ نظر میرے تیر کی کب جاتی ہے حیات میں تقدیر کی نظر پل ہے طواف میں تقدیر کی نظر کٹ جاتی ہے حیات میں تقدیر کی نظر واللہ ہے طواف میں تقدیر کی نظر حالانکہ سب مرید تو روشن ضمیر ہے حالانکہ سب مرید تو روشن ضمیر ہے لیکن سمجھ سکا نہ کوئی پیر کی نظر یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے کی یہ نظر میرے تیر نظر میرے تیر مجذوب کو سکون مل گیا کو ذوق و شوق کا پیمانہ مل گیا مجذوب کو سکون ہے کہ ویرانہ مل گیا سالک کو ذوق و شوق کا پیمانہ مل گیا کی ہاشمی میں کہ مجھے کب سے آرزو تھی ہاشمی میں کہ مجھے کب سے آرزو نظروں میں میرے پیر کی میں خانہ مل گیا یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی اللہ کی راہ پہ چلایا ہے پیر نے روشن کیا ضمیر کو روشن ضمیر نے اللہ کی راہ پہ چلایا ہے پیر نے روشن کیا ضمیر کو روشن ضمیر نے میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو غلط نظر میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو غلط نظر مجھ پر نظر اٹھائی ہے کامل فقیر نے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں دنیا میں دنیا داری کا مجھ پر اثر نہیں کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں دنیا میں دنیا داری کا مجھ پر اثر نہیں میرا وجود پاک یہ کہتا ہے جوم کے میرا وجود یہ کہتا کے کے مرشد جیسی اور کسی کی نظر نہیں یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی اللہ کے فقیروں سے لڑنے نہیں دیتی حالات زندگانی بگڑنے نہیں دیتی اللہ کے فقیروں سے لڑنے نہیں دیتی حالات زندگانی بگڑنے نہیں دیتی اللہ مجھ پہ رکھ نظر میرے پیر کی اللہ مجھ پہ رکھ نظر میرے پیر کی یہ جس کو بناتی ہے بگڑنے نہیں دیتی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی دنیا کی خواہشوں سے بہت دور ہو گیا گم نام زندگانی میں مشہور ہو گیا دنیا کی خواہشوں سے بہت دور ہو گیا گم نام زندگانی میں مشہور ہو گیا لاکھوں فقیر خان میرے پیر پر پتا لاکھوں فقیر خان میرے پیر پر فدا جب پیر سے نظر ملی مخمور ہو گیا یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی مرشد کی یاد سینے میں آٹھوں پہر رہی ہر خواہش زمان نہ مجھے بے اثر رہی مرشد کی یاد سینے میں آٹھوں پہر رہی ہر خواہش زمانہ مجھے بے اثر رہی احسان ہے یہ پیر کی نسبت کا دوست تو احسان ہے یہ پیر کی نسبت کا دوست تو اچھے برے میں مجھ پہ نظر پیر کی رہی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے میرے میرے پیر پیر کی یہ نظر کی نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا جو بھی نہ تھا نصیب میں وہ درد دکھا دیا مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا جو بھی نہ تھا نصیب میں وہ درد دکھا دیا پونچا گئے ایسا ظرف نظر میرے پیر کا اونچا ہے ایسا ظرف نظر میرے پیر کا میں کیا تھا اور مجھے تم نے کیا بنا دیا یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی کی میں کو نظر سے پلا دیا میں گناہ گار تصوفی بنا دیا اللہ کی میں کو نظر سے پلا دیا میں ایک گناہ گار تصوفی بنا دیا صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی